وذرياته وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي بأحسن الذي كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد لمسغة إذا صلحت فله صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد على ریکارڈنگ برائے جی ایم سی بابر کے سٹ ہاؤس انارکلی مارکیٹ حسین گائی روڈ ملتان گزشتہ جمعے میں پرانی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات کی روشنی میں میں نے جو بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل جیسے دولت کا چوروں سے بچانا ڈاکوؤں سے بچانا جلنے سے بچانا نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے کبھی کبھی آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتوں سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکی یاد ہو جاتی ہے اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا یا یو منو فرمایا ایماندار لا تم سزاکاتی کمبل منگا ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں جو تم نے کسی پر احسان کیا جو سلوک کیا کرنے سے پہلے برباد نہ کرو تم پیلو سزاکات کمبھ جو تم نے کسی کو خیرات دی زکات دی اللہ کے نام پہ کچھ دیا اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا ایک آدمی نے کسی کو بیوہ کو یتیم کو محتاج کو غریب کو ہمسائے کو سو روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے قرآن کریم نے فرمایا لدینا ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم سادا کارکم بیمن اپنے لینے دینے کو اپنی خیرات کو اپنی زکات کو اپنے سلوک کو اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے فرمایا لا تبکلو صدقاتکم کوئی بل آگا احسان جتلانا اس پر منت لگانا مہنے مارنا تانا زمیں کرنا ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا ہم نے تجھے یوں کھلایا ہم نے تیری یوں امداد کی ہم نے تجھے یوں پالا ہم نے تجھے یوں سنبھالا فرمایا یا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن من ایمان ایمانداروں اپنے صدقات کو اپنی خیرات کو اپنی نیکیوں کو اپنی حسنات کو اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو جتلا کر بتلا کر شرمندہ کر کے دوسرے کو ذلیل و خار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی پتا چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا اس طرح سے دے کہ دست کو خبر نہ ہو جس کو دے اس طرح سے دے سجے ہاتھ سے دے رہا ہے تو کھبے کو پتا نہ چلے سخی نہ بنتا پورا کر کا ہی نہ بنا کر لوگوں میں جتلایا نہ کر ذکر روزگار نہ کیا کر اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا تیرے پڑوسی جان گئے کیا مجھے پتا نہیں فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یا لم ہونا د میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں دلوں کے راز سے واقف ہوں جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہے ان کو جانتا ہوں سے واقف ہو وسواس سے واقف ہو مجھ سے چھٹ کر جاؤ گے کہاں میری ذات تو اتنی بڑی ہے واللہ ہوا جی ظلم کو میں اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا بے نیاز اتنا بڑا حرمتوں کا مالک علیہ صلاح وہ بھی کافی بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں نیکی سارا نہ کیا کر بڑی مشکل بنتی ہے نیکی اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا اسے برباد نہ کر اسے تباہ نہ کر اسے ختم نہ کر قبر میں کام آئے گی حشر میں کام آئے گی پرسرات کے وقت کام آئے گی موت کا جھٹکا لگتا کام آئے گی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے یہ تو وہ کرنٹ ہے یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا فرمایا ایمان اور یقین کی بات بدل کر میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا میں نے خو کیا جگر نے بڑی عجیب بات کہی کہتی ہے کباب سے لگا لے یہ پتا بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو اس طرح سے گزار کوئی نہ جانے رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ دین کو اجاگر کرو تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا گندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو عیسائیوں کے ساتھ جب بےمانی کرتے تو پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اس لیے اس نے مجھے رگڑا دیا ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں سروجہ آج اپنی عمر میں ادا فرمائے تونجہ اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا امام ایمان حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ صاحب الحو نے اتنا تقوا دیا تھا اتنی پہزگاری عطا فرمائی تھی اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آج تو یقین بھی نہیں آتا میرا گپ معلوم ہوتا ہے میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا گرمی سردی صحت تندرستی آرام دکھ درد چالیس برس تک کے وضو سے فجر کی نماز اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری پچاس آدمیوں کی مستقل جماعت تھی پچاس آدمیوں کی مستقل جماعت تھی جنہوں نے پچاس برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم حج کر لیا چار نمازوں پڑھ لی رمضان رمضان میں بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو اسک جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھول رہا ہے ادھر میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے میرے جیسے وہاں ہزاروں پل سڑک سے گزرتے گزرتے ہی کٹ کٹ کر گر جائیں گے پانچ سو میل پانچ سو برس گھوڑا دوڑے تو پل شراب کے اوپر نہ سرے پہ چڑھے اور پانچ سو میل اور پانچ سو برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو اور پانچ سو برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو اتنا لمبا سفر ہے پل شراب کا جی، جی، لمبا جی، نہیں سکتا ہاں جب چلیں گے جب پتا چلے گا ہے کہ نہیں یہ میری بات نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگ گزر رہے ہوں گے انبیاء بھی گزریں گے رسول بھی گزریں گے پیغمبر بھی گزریں گے اور گزریں گے صلحاء بھی گزریں گے متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے فاسق و فاضل بھی گزریں گے بدماش بھی گزریں گے بادشاہ بھی گزریں گے حدیث اس بات میں آتا ہے کہ ان پر یہ سراہٹ ہوگی تلوار سے تیز اور بال سے باریک اور جہنم نیچے ہوگا جہنم اس کے نیچے ہوگا کون سا جہنم کلا آدنا لالمی آد نال سالمی نارل آپ سواد کو ہاں وإن يستغيثوا يغاثوا بماء مهل يشري الوجوه بئس الشراب بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں کسی کے سر پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے مشن تیار ہو رہی ہے ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگے گی کرا کتاب کی پر اپنی کتاب کھاب یونیورسٹی کامالئی کا حسیبہ اپنے خود آپ خود فیصلہ کر تیری کمائی کس قسم کی ہے تو دن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے لوگ کے مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے پچاس آدمی پچاس برس تک پڑھتے رہے آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں جمعے کی نماز کی توفیق حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار تین جمعے قضا کر دیے خلئی سمنا میری امت سے خارج ہے اس کا نہیں وہ میرا نہیں اور جس کے وہ نہیں تھے جائے وہ جہنم میں اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کے چہرے کو دیکھا کرو عقل مند آدمی منہ سان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے بدماش نماز نہیں پڑھتا یہ چہرے سے پتا چل جاتا خدا کے بغاوت کرنے والے کا باغی کا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک اتنے بڑے ولی اتنے بڑے پرہیزگار رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نفلوں میں تعجب اپنے قرآن پڑھتے ہیں ایسا گئی سم سوئی ملم ی جہنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فرمایا ذرا ادھر آؤ تو شہید پتا چلے گا کس طرح جلیل کر دینے والا آزاد ہے جلا دینے والا آزاد ہے ولہم عذاب محیم دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا سلیل کرتا ہوں ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی فرمایا جسے میں زلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے اور میں عزت دے دوں اسے زلیل کرنے والا کون ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ اللہ اکبر قدر روکتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے محلہ اکٹھا ہو اور ایک دن روزانہ ایسا ہوتا تھا لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے فرما کرتے تھے جہنم کے انداروں سے ڈرتا ہوں جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں کون سے انگارے فرمایا کہ جن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن تین میل لمبا تین میل چوڑا ہو جاتا ہے ایک آدمی کا بدن اور تقوا پرہیزگاری کا یہ عالم ہے ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا وہ غسل کر رہا ہے یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا جوان کو فرمایا اتق اللہ اتق اللہ ڈر اللہ سے ڈر جا خدا کے قہر سے وہ کہنے لگا کیوں اللہ اکبر امام ابونیف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا بدکاری کر کے آیا تو اس نہر میں غسل کر رہا ہے تو کہنے لگا جی آپ کو کیا پتا فرمایا میں نے جب تھا کلی کرنے کے لیے تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا ہے تو اللہ ڈر اللہ سے اور اس لیے ارشاد ساتھ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دل سات آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے سات آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے سات آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے ایک ان میں سے وہ بھی ہے خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جا اور وہ آپ کہہ دے مرد اخاف اللہ رب العالمین میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں امام ابو پر رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے وہیں پر بیٹھ گئے جب آدمی نہا کر کے نکلا علیحدہ بلایا فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں خدا کی لانت برستی ہے وہ کہنے لگا آپ کو فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا بدبو زنا کی آ رہی تھی جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائی اور بتائی نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا بادشاہ وقت ہے بادشاہ ہے ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے بلخت کے بادشاہ ہیں اپنے تخت کے سوئے ہوئے ہیں دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں میں بھی درویش بن جاؤں میں بھی فقیر بن جاؤں میں بھی خدا بند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں میری زبان ہو تیرا نام میرا دل ہو تیری یاد ہو یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے غلط کا کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں اللہ والا بن جاؤں اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ ایک گھنٹے کے لیے مل جائے نا میں اپنے کوٹا کو پورا کرے لوں گا ملے صحیح تو حال ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کل چل رہا ہو باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ بھائی کون ہے کون ہے میری چھت کے اوپر تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا وہ تلاش کر رہا ہوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تلاش کر رہا ہوں ہر جیسا فرمانے لگے پاگل ہے احمد کا عقل نہیں اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی دیوانہ ہے پاگل ہے کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے اوپر سے آواز آئی اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے اگر کوٹھے کی چھت پہ اونج نہیں ملتا تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا مجھے اگر چھت پہ اونچ نہیں ملے گا یاد رکھ شہن شاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا سمجھ میں آ گئی بات چسکے والے لوگ تو نا یہ جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے صبح ہوئی نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا یہ منٹ سنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا لوکل باڈیز بی ڈی ممبری فلانی شورا ممبری اجلاس ہے فلانی صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی یہ سارے کے سارے الحمد للہ انگریز کا توحفہ ہے یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ ان کی کردہ بیماری ہے اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں خواجہ ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنے بادشاہ چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے سال دو سال یا چھ مہینے یا کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا ملنے گیا بادشاہ اور کہنے لگا کہ حضرت آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے کچھ نے میں نے مزے کیے تھے اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو سبحان اللہ ایک عجیب بات کری اور یہ فرمایا میں بادشاہ کو لے کر کیا کروں گا فرماتے ہیں بادشاہی کے بادشاہی کے لوازم اور ہے بادشاہی کے لوازم اور ہے اور کوئی کے تار ہے فرمانے لگے بادشاہ کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے یاد رکھ تجھے تیری بادشاہ مبارک ہو سو سال کی بادشاہ سر سج دے میرے کر میں جب سبحان ربی اللہ کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہو ہزار سال کی بادشاہت ہو ہزار سال کی گورنری ہو جو اطمینان جو سکون جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے جو سبحان ربی العلیٰ میں ہے جو سبحان اللہ عما میں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے اور جو درود پاک میں ہے اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے وہ بادشاہت میں مزہ کیا ہو سکتا ہے اس نمایاں ہے آپ کو بتاؤ ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے دیندار ہے جو اللہ والے ہیں ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچ جایا کرتا ہے جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے آدمی کمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نہ یقین ڈالو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے اس نے تار کیوں ہلا دی اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام کب تا قائم ہو جاتا ہے فما من عمل صالحا من ذكر ملا سالی وهو مؤمن فلنهينه حياة بس مرد ہو یا ہو جو بھی نیکی کرے گا جو اچھائی کرے گا میں اس کا مزہ اس کی لذت اس آوت اس کا مٹھاس اس کی چاشنی اس کو دنیا میں چکھا دوں گا وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے اور صحابہ کرام کو تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی سیدنا بلال حبش رضی اللہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں سینے پہ پتھر کی چٹان ہے مارنے والے مار رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آہد آہد اللہ آہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ ورد جاری ہے تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا بلال خدا کوئی ڈو رہا ہے کملا جو سن تو دل دل میں کہہ لے تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے باہر آواز نہ نکال تجھے مار پڑتی ہے تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا بلال خدا کوئی ڈو رہا ہے تو کملا جو سن تو دل دل میں کہہ لے تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے باہر آواز نہ نکال تجھے مار پڑتی ہے تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا بلال رضی بلاج تعالی عنہ نے کتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ رو دیا رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی تم نے یہ بات کیوں کہی اور وہ فرما کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں میں اس کا کیسے کہوں خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خدا بند کریم کی تجلیات کا دیدار کیا رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں اللہ والے ہیں نیک آدمی تھے آخری وقت ہے یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا تو با یزید گستانی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا پھر تم جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا با یزید گستانی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا تو فرشتوں نے پوچھا گستانی جنت سے نفرت ہو گئی جنت سے نفرت ہو گئی منہ پھیر رہے ہو جنت سے تو گستامی کہتا ہے نہیں جنت سے نفرت نہیں ہے جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں جنت کو لے کے کروں گا کیا اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بول وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو مستانی کہتا ہے میں اس جلت سے بھی رات جس میں تیرا دیدار نہیں میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا بھائی ایک موٹی سی بات ہے جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری اس کے گھر جاؤ گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا کھاؤ پلاؤ پکا ہوا کھا سالن پکا ہوا کھا پانی پی شربت پی لسی پی وہ کہتا میں کروں کیا کھا پی کر جتنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں جس سے دنیا کا کام ہے اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے جسے رب العالمین کی تجلیات کا تسکہ پڑ جائے اسے دنیا میں مزہ کیسے لے آئے گا اس لیے بہو حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے یہ تو جلد مزے ہیں فما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے ڈرنے والوں کے لیے مزہ ہے ومن رسول فما ارسلناك الم حفیظہ میرے بندے میری اطاعت کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ صاف ستھری رکھ اسے گوگلی نہ میلی نہ بنا اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے سانس پوچھ پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں کس حالت میں سانس لوں آج زندگی تلخ ہے آج زندگی برباد ہے آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہمارے دل ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون تھا قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں اتنے آدر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سر نگو کرنے کو تیار نہیں نہ بزدل تھے نہ جھکتے تھے نہ بکھتے تھے نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے کلے بھی کوئی بادشاہ آج بادشاہ پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے یہ بھی کوئی ہے آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹلی میں پڑا ہوا ہے یہ بھی کوئی بادشاہ ہے آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں بادشاہ تو یہ تھی بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگول لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لانتی یہ جتنے تمہیں ملک میں سر نظر آتے ہیں فلانا سر فلانا سر فلانا سر ان کے ساری سر ہیں پیر نہیں ہے ان کے تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں ملکوں کے غدار ہیں اسلام کے غدار ہیں قرآن کے غدار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز نیموں کے تھوک چاٹے جنہوں نے انگریزوں کے گوڑوں کی لیڈ چوسی قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف یہ کوٹھی ہے جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہے یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں یہ ان کو میراس میں کہیں سے نہیں ملی انگریز کا توحفہ ہے سارا بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا اللہ اکبر عجیب عجیب باتیں کہی اس نے آپ لوگ ذوق کے نہیں تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے پاکستان کے کنجروں نے تمہیں گانے سنا سنا کر شہرا کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا بات بات کہیے بہادر شاہ ظفر نے ایک اپنی غزل میں کہتا ہے کہتا پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا اسے آدام نے سارے بجھا دیا بڑی بڑی عجیب بات ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد بلکہ تصویر خاں قرآن خا ہے وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد آیا کر بڈے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا دم نکلتے ہی خانے کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے بہادر شاہ زفر مرحوم مغلیہ خاندان کا فرزند انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا وہاں جا کر کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کے بارہ بیٹے تھے سارے بیٹوں کو قتل کیا توجہ کرنا بیٹھکوں میں ہوٹلوں پہ دکانوں پہ بیٹھ کے ناول بڑے پڑھتے ہو بکواس بڑی کرتے ہو کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی چلو تمہیں قرآن اچھا تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ کو بڑا کرو کبھی تم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا کہ سن اکہتر میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے پھر اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے بس یہ سیکھ رکھتا ہے بہادر شاہ سفر کے مرحوم کے بارہ لگتے جگر بارہ بیٹے خوبصورت جوان سر قلم کر دیے سر کاٹ کر بارہ میں رکھا اوپر سرپوش ڈھک دیے اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت ہے جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ جب تم میں سے کوئی دعوت کرنے آتا ہے نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے چیئرمین مر گئے دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے بہادر شاہ سفر کو انگریز کہتا ہے تیری دعوت کی ہم نے چلو بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی تم نے کھلا دی کیوں تم کرتے ہو بہرحال بادشاہ بہادر کا ظفر کو لائے کرسی بچھائی آگے میز رکھی بادشاہ کے بارہ بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا کھولا اسی طرح سے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے میں ہوتا تم میں سے کوئی ہوتا تم تو نیک ہونا بڑے ولی ہارڈ فیل ہو جاتا دل کی حرکت بند ہو جاتی چرام سے گرتا مر جاتا بہادر شاہ ظفر جیسا جوان بڑی کھڑاؤ کی کرتا کے لیے پھرتی گل بلبل میں گل لیے پھرتی ہے لیے پھرتی ہے بل بل چون میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے او میرے بیٹوں مبارک ہو اور فرزند مبارک ہو خاندان تیموریہ کی فرزندو تمہیں مبارک ہو مجھے تم سے یہی امید تھی تم اتنے وفادار نکلے اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا اور یہ سر تکتا اچھا ہے جھکتا اچھا نہیں ہے درستوں میں بہادر تھے لوگ دلی سے لے کر چاروں طرف کے اطراف اور علاقے میں چار ہزار عربی مدرسہ تھا کوئی مولوی نہ بچا کوئی محدث نہ بچا کوئی استاد نہ بچا کوئی خادم نہ بچا بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اس وقت مسجد میں اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا چودہ ہزار علماء دین کو ایک پھانسی دی تھی انگریز نے چودہ ہزار علماء دین کو ایک دن پھانسی کو چڑھایا تھا مختلف علاقوں میں جلایا ہے پھانسی چڑھایا ہے نہیں کی تو میں عرض کر رہا تھا جب نیکی کا مزہ دنیا میں آنے لگے جب نیکی کی حلاوت دنیا ہی میں چکھنے لگے آدمی پھر اس نیکی سے باز نہیں آیا کرتا مرزا مزہ شہید رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے خالہ زاد بھائی ہیں بڑے نیک ہے گولی سینے میں لگی جامع مسجد دلی کے زینے پہ پڑا ہے پیڑیوں پہ پڑے ہیں ایک آدمی نے کہا حضرت تین دن گزر گئے آگے تو ہر سانس میں درو شریف پڑا کرتے تھے اب درو شریف کی آواز نہیں آئی تیسرا دن ہے ہم نے درود نہیں سنا کیا بات ہے مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاک ہے ہزار بار بسو کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کما لگے فرمایا اگر میں مسکو امبر زعفران سے اپنے منہ کو ہزار مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں پھر ہوں بے ادبی نہ ہو جائے تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے حضور کی صفات اتنی صفات ہے اتنی پاکیزہ ہیں میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور بھوت کی ہے بدبو دار ہے اور لوگوں سینے میں بدبو دار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر دوسری پڑتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے حضور کی ذات پہ دوسری پڑتے ہوئے سینے میں بدبو دار گولی ہے اور یہاں ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے کڑی پہ ہوٹل ہے دبڑک دبڑک ہوٹل کے وہ دولت بج رہی ہے ریکارڈ بج رہا ہے سوفی صاحب بیٹھے ہیں بال بکھرے ہوئے داڑھی منہ صاف ہے شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بتیجے ہوں قوالی ہو رہی ہے سر ہل رہا ہے بابا بابا بابا کیا بات ہے کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں کس مجلس میں اور کہاں جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لے جن کے سامنے جبریل نے کنگ کبھی نہ کی بابش جبریل تک تم مجیلے پاک میں جاؤ حضور کے روزے مبارک سے قبر مبارک سے بابی جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے اتنی دور تک جبریل امین پٹ پیرا چلتا تھا پیٹ پیچھے چلتا تھا حضور کے طرف پیٹ نکلتا بتاتے ہو تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے وہ پیسے نکالتا ہے <laughs> اس ہی مزہ آ گیا سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے مبارک یوں سے تو بہت تھے تجھے حضور کا تجھے حضور کی قدر نہیں مدینے کے اگر تجھے نہیں قرآن سے پتا نہیں چلتا تجھے حدیث پاک کی کتابوں سے نہیں چلتا تجھے صحابہ سے حضور کا پتا نہیں چلا تجھے جبریل سے حضور کا پتا نہیں چلا اور چلا جا مدینے مدینے کے کتے سے پوچھنے کالی کملی والے کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی دلی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلیوں کا کیا مقام ہے رہتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پتہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے میری مستقل کیسٹ ہے اس عنوان پر سلطان نور الدین مارکیٹ میں ہے ہر جمعرات کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک ہزار دروشری پورا نہ کر لے بادشاہ کو نیند لیا تھی اور یہ امت ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں یہ جو چوڑے ہوئے پھرتے ہیں نا ہم امت والے ایک سوتے وقت ایک درو شریف کے توفیق نہیں ایک دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی تو مرتبہ درو شریف پڑا سلطان نور الدین بادشاہ نے تو سوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی سارے کو سبحان اللہ زیارت ہوئی اور یہ فرمایا نور الدین نور الدین آج تین سو مرتبہ درو شریف کم کیوں پہنچا آج تین سو مرتبہ درود پاک کم کیوں پہنچا اللہ اکبر اٹھا ہے رویا ہے اور وہ درود پاک پورا کیا ہے بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا یا سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں سودا ہے کہ منظور نہیں کم ہی جاتی کون بتانے آئے میری ذات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو سنبھالو اسے آگ نہ لگاؤ اسے برباد نہ کرو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر انسا وہو مؤمن فلنحیجنہ حیاتا طیبا ولنجزینہ اجرہم بی احسن اللہ کانو یاملون فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں آخرت میں بھی دیں گے دنیا میں بھی دیں گے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحاشمی وعلى آلہ واصحاب برت الکرام ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ فی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما کہ دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما انگلینڈ سے خط آیا ہے کہ اس کو سنتے ہیں لوگ پوری دنیا کے میرا تو کمال نہیں یہ تو تمہارا کمال ہے اللہ پاک نے ان کو قبول کے عامہ بخشی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے میں اور لوگوں سے بھی اور خود بھی سب سے دعا کرائیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے بھائی مشتاق صاحب ہیں انہوں نے خط لکھا ہے ان کے کاروبار دعا کر اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور یہاں بھی کافی سارے ساتھی ہیں یا اللہ سب کے کاروبار برکت عطا فرما روز رزق میں وہ ساتھ عطا فرما یہ سلیمان ہے اس کی بیوی انتقال کر گئی یا دستار ہے اس کی بیوی اللہ کے یہاں چلی گئی جن کچھ عطا فرما اور یہ رب نواز کھڑا ہے اس کے والدین میرے والدین تم سب کے والدین جو اللہ کے یہاں چلے گئے یا اللہ سب کو جنت عطا فرما اور جو زندہ ہے اللہ ان اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتم دار العلوم دوبل اسی ہفتے میں انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے اور انہوں نے جو دینی خدمات چالیس برس تک مدرسہ دار العلوم کی اہتمام کے ساتھ کی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو میرے اچھے شماعل ترمزی کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما مرد عورتوں کی جھولیاں بھر دے یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہم سب کو بامراد بنا دے سب کو حج بیٹھے